حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھائی دینار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھارہ